you may have seen soup stars in various areas after the arrival of winter. Here is a report on the benefits of drinking soup during winter. سردی کا موسم آتے ہی لوگوں میں گرم چیزیں کھانے پینے اور گرم کپڑے پہننے کا رجحان بڑھ جاتا ہے ساتھ ہی ساتھ خشک میوہ جات مونگ پھلی پستہ اور بادام آخروٹ اور چلغوزہ وغیرہ کی خرید و فروخت میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے اسی طرح سے گرم مشروبات مثلا کافی اور سوپ کا استعمال بھی بڑھ جاتا ہے تو آج آپ کو ہم یخنی کے بارے میں بتائیں گے جسے عرف عام میں سوپ کہا جاتا ہے مختلف قسم کے سوپ دکانوں پر فروخت ہوتے ہیں جو ہی تھوڑی ٹھنڈ پڑتی ہے ملک کے مختلف شہروں میں سوپ کے اسٹالز لگنا شروع ہو جاتے ہیں ماہرین صحت کا کہنا ہے کہ یخنی کا ایک کپ روزانہ استعمال کرنے سے انسان چاقو چوبند اور توانا رہتا ہے سوپ جوڑوں کے درد میں بہت مفید واقع ہوا ہے ایک تحقیق کے مطابق سوپ نزلہ زکام سے محفوظ رکھتا ہے نیز سوپ کا استعمال سے گلے اور سینے کے امراض میں بھی فائدہ ہوتا ہے اس کے علاوہ سردیوں میں سوپ کا زیادہ استعمال صحت کے لیے مفید رہتا ہے سوپ کے استعمال اور اس سے حاصل ہونے والے فوائد پر ہمیں اپنے رب عزوجل کا شکر ادا کرنا چاہیے